یہ فرما برداری کا اظہار اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن جب جہاد کا حکم پکا ہو جائے اس وقت اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے نکلیں تو ان کے حق میں اچھا ہو